سونے کی اینٹ ایک پارسا کو سونے کی اینٹ کے ہی سے مل گئی دنیا کی اس دولت نے اس کے نور باطن کی دولت چھین لی اور وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اب میں سنگ مرمر کی ایک عالیشان حویلی بنواؤں گا بہت سے نوکر چاکر رکھوں گا عمدہ عمدہ کھانے کھاؤں گا اور اعلی درجے کی پوشاک سلواؤں گا غرض یہ ہے کہ تمول کے خیال نے اسے دیوانہ بنا دیا نہ کھانے پینے کا ہوش رہا اور نہ ذکر حق کا سب کو اسی خیال میں مست جنگل کی طرف نکل گیا وہاں پر جا کر دیکھا کہ ایک شخص ایک قبر پر مٹی گوند رہا ہے تاکہ اس سے اینٹیں بنائے یہ نظارہ دیکھ کر پارسا کی آنکھیں کھل گئی اور اس کو خیال آیا کہ مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے شان مکان اعلیٰ لباس اور عمدہ کھانے سب یہی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اس لیے سونے کی اینٹ سے دل لگانا بیکار ہے ہاں اگر دل لگانا ہے تو اپنے خالق سے لگا یہ سوچ کر اس نے سونے کی اینٹ کے ہی پھینک دی اور پھر پہلے کی طرح زہد و قنات کی زندگی بسر کرنے لگا غریب اور بہشت دو آدمی قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے ایک اپنے دولت مند باپ کی قبر پر اور دوسرا اپنے درویش باپ کی قبر پر امیر زادے نے درویش لڑکے کو تانا دیا کہ میرے باپ کی قبر کا صندوق پتھر کا ہے اس کا کتبہ رنگین اور فرش سنگ مرمر کا ہے اور فیروزے کی اینٹ اس میں جڑی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں تیرے باپ کی قبر کیسی خستہ حال ہے کہ دو مٹھی مٹی اس پر پڑی ہوئی ہے اور دو اینٹیں اس پر رکھی ہیں درویش زادے نے جواب دیا یہ درست ہے لیکن یہ بھی تو سوچو کہ قیامت کے دن جب مرد قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس سے پہلے کہ تیرا باپ بھاری پتھروں کے نیچے سے جنبش کرے میرا باپ بہشت میں پہنچ چکا ہوگا قیمتی موتی بارش کا ننا قطرہ بادل سے ٹپکا جب اس نے سمندر کی چوڑائی دیکھی تو شرمندہ ہو گیا اور دل میں کہنے لگا کہ سمندر کے سامنے میری کیا حیثیت ہے اس کے ہوتے ہوئے تو میں نہ ہونے کے برابر ہوں جب اس نے اپنے آپ کو حکرت سے دیکھا تو ایک سیپی نے اس کو اپنے منہ میں اٹھا لیا اور دل و جان سے اس کی پرورش کی تھوڑے ہی دنوں میں یہ قطرہ ایک موتی بن گیا اور بادشاہ کے تاج کی زینت بنا غذا ارشر بابکان یعنی ایران کا ایک بادشاہ ایک حکیم سے پوچھا انسان کو دن بھر میں کتنی غذا کھانی چاہیے حکیم نے کہا ڈیٹ پاؤ بادشاہ نے فرمایا اتنی سی مقدار بھلا کیا طاقت دے گی حکیم نے کہا جہاں پناہ انسان کی صحت کے لیے اس سے قدر کافی ہے جو شخص اس سے زیادہ کھاتا ہے وہ غذا کا بوجھ اٹھاتا ہے ایک پارسا اور گویا ایک بدمست گویا رات کے وقت بغل میں بربت لیے جا رہا تھا راستے میں ایک پارسا ملا گویہ نے عالم مستی میں بربت اس کے سر پر دے ماری بربت ٹوٹ گئی اور پرسا کے سر سے خون بہنے لگا لیکن وہ خاموشی سے چلا گیا صبح ہوئی تو سنگ دل گویے کے پاس کچھ روپے لے گیا اور کہا کہ میرے بھائی گزشتہ شب تو مغرور اور مست تھا اسی لیے تیری بربت ٹوٹی اور میرا سر ٹوٹا میرے سر کا زخم خود ہی ٹھیک ہو جائے گا البتہ تیری بربت کی قیمت پر روپے خرچ ہوگا لہٰذا یہ حقیر سا نذرانہ لایا ہوں کہ اپنی بربت ٹھیک کر لو رسوائی ایک شخص حضرت داود تائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں فلاں صوفی کو دے کر آ رہا ہوں کہ شراب پی کر مدہوش پڑا ہے اس کی پگڑی اور جسم کے کپڑے گندگی سے لتلے ہوئے ہیں اور کتے اس کے گر جمع ہیں داؤد تائی اس کی باتیں سن کر رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ بھائی سچا دوست آج ہی کے دن کام کرتا ہے جا اور اس صوفی کو وہاں سے لیا اس نے بہت برا کام کیا ہے اور صوفیہ کے نام کو بگاڑا ہے حضرت کا ارشاد سن کر وہ شخص مخمسے میں پڑ گیا اور پیچو تاپ کھانے لگا اس کو غلازہ سے لٹلے ہوئے صوفی کو ہار لگانے سے کراہت آتی تھی لیکن حضرت دائی کا ارشاد بھی نہ ٹال سکتا تھا آخر تون و کرہن چا کر اس مدھوش صوفی کو کندھے پر لاد لیا جب بازار سے گزرا تو سارا شہر اس پر امٹ پڑا لوگ طرح طرح کے تانے دیتے تھے کوئی کہتا اس درویش کو دیکھو اس کے تقوی پرسائی اور دینداری کے کیا کہنے کوئی کہتا کہ آج کے صوفیوں کو دیکھو کہ شراب پیے ہوئے ایک مدہوش ہے اور دوسرا نیم بے ہوش تف ہے ان کی اوقات پر غرض جتنے منہ اتنی باتیں وہ شخص لوگوں کے تانے سنتا تھا اور خون کے گونٹ پیتا تھا خدا خدا کر کے اس صوفی کی قیام گاہ پر پہنچا اور خود لوگوں سے منہ چھپائے اپنے گھر گیا آج اس کو جو خفت اٹھانی پڑی رات بھر اس کے تصور سے کربٹیں بدلتا رہا دوسرے دن حضرت دعوت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہنس کر فرمایا گلی کوچے میں بھائی کی ریزی نہ کر ورنہ زمانہ شہر میں تیری ابرو ریزی کرے گا قرض چند غریب کسی بنی کے قرض دار ہو گئے تھے بنی روز تقاضے پر تقاضا کرتا اور ساتھ ہی ساتھ سخت و سست بھی سنا دیتا مگر غریب برداشت کرنے کے سوا کیا کر سکتے تھے ایک دانہ نے واقعے سے واقف ہو کر فرمایا نفس کو کھانے کے وعدے پر ٹالنا بنیے کو روپوں کے وعدے پر ٹالنے سے زیادہ آسان تھا بادشاہ اور درویش ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادشاہ جنت میں ہے اور دوسرا ایک درویش دوزخ میں پڑا ہے وہ سوچ میں پڑ گیا کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ دوزخ میں ہوگا اور درویش جنت میں لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس نکلا معلوم نہیں اس کا کیا سبب ہے غیب سے آواز آئی یہ بادشاہ درویشوں سے عقیدت رکھتا تھا اس لیے بہشت میں ہے اور اس درویش کو بادشاہوں کے تقرب کا بڑا شوق تھا اس لیے جہنم میں ہے صرف ایک داؤ ایک شخص کشتی لڑنے کے فن میں مشہور تھا وہ تین سو ساٹھ دو پیچ جانتا تھا اور ہر روز ان میں سے ایک دو کے ساتھ کشتی لڑتا تھا ایک شاگرد پر وہ بہت مہربان تھا اس کو تین سو انسٹھ داؤ سکھا دیے صرف ایک داؤ اپنے پاس رکھا وہ نوجوان کچھ عرصے میں زبردست پہلاوان بن گیا اور دور دور تک اس کی شہرت پھیل گئی ملک بھر میں کسی پہلاوان کو اس کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی ایک دفعہ اس نوجوان نے اپنی طاقت کے زوم میں بادشاہ بخش سے کہا کہ استاد کو مجھ پر جو فوقیت حاصل ہے وہ اس کی بزرگی اور تربیت کے حق کی وجہ سے ہے ورنہ قوت اور فن میں اس سے کم نہیں ہوں بادشاہ کو اس کی تعلیٰ پسند نہ آئی اور اس نے استاد اور شاگرد میں کشتی کرانے کا حکم دے دیا مقررہ دن کو اس دنگل کے لیے شہانہ انتظامات کیے گئے اور اسے دیکھنے کے لیے خود بادشاہ حکومت کے عہدیدار دربار کے افسر اور ملک بھر کے پہلوان جمع ہوئے نوجوان مست ہاتھی کی طرح دنگل میں آیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پہاڑ کو بھی اکھاڑ سکتا ہے بوڑھا استاد سمجھ گیا کہ نوجوان شاگرد قوت میں اس سے بڑھ چکا ہے تاہم وہ اس داؤ کا توڑ نہیں جانتا استاد نے اس کو دونوں ہاتھوں سے سر پر اٹھا لیا اور پھر زمین پر پٹخ دیا ہر طرف وہاں وہاں کا شور مچ گیا بادشاہ نے استاد کو بیش بہا انعامات سے سرفراز کیا اور نوجوان کو ملامت کی کہ تو نے اپنے محسن استاد سے مقابلہ کیا اور ذلیل ہو گیا اس نے کہا کہ جہاں پنا استاد اپنی طاقت کی وجہ سے مجھ پر غالب نہیں آیا بلکہ اس نے مجھ سے کشتی کا ایک پیچ چھپا رکھا تھا اور اسی پیچ کی وجہ سے جیت گیا جس کا کام اسی کو سجھے ایک شخص اشوب چشم میں مبتلا ہو گیا علاج کے لیے سلوتری یعنی جانوروں کے مالج کے پاس گیا اس نے وہی دوا جو جانوروں کی آنکھوں میں لگاتا تھا اس کی آنکھوں میں لگا دی اس دوا سے اشوب چشم کیا ٹھیک ہونا تھا بیچارہ اندھا ہو گیا اور سلودری سے جگڑنے لگا یہاں تک کہ معاملہ عدالت میں پہنچا قاضی نے فیصلہ دیا کہ سلوتری پر کوئی تبان نہیں اگر یہ شخص گدہ نہ ہوتا تو سلوتری کے پاس کیوں جاتا دنؤں کے نزدیک یہ کم عقلی کی بات ہے کہ سے کام کو کسی نہ تجربہ کار آدمی کے سپرد کیا جائے جس کے لیے تجربہ اور مہارت فن لازم ہو صدر حلب کے بازاروں میں ایک بکھاری صدا لگا رہا تھا دولت مندو اگر تم لوگوں میں انصاف ہوتا اور ہمیں صبر کی توفیق ہوتی تو دنیا سے سوال کی رسم ہی اٹھ جاتی علم اور دولت مصر میں کسی جگہ دو بھائی رہتے تھے ایک نے علم پڑھا اور دوسرا مال جمع کرتا رہا نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھنے والا تو علامہ ہو گیا اور روپے جمع کرنے والا شاہی خزانچی بن گیا ایک بار دولت مند نے عالم بھائی کی طرف حکارت سے دیکھ کر کہا ہم تو خزانے کے مالک ہو گئے مگر تم مفلس ہی رہے عالم بھائی نے کہا بھائی جان میں تو اس حال پر خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے پیغمبروں کی میراث یعنی علم عطا فرمائی مگر آپ ہیں کہ فرعون کی وراثت یعنی مصر کی حکومت پر اترا رہے ہو حضرت جنید بودادی اور بیمار کتا شیخ الطائفہ حضرت جنید بودادی ایک دفعہ بیاباں میں جا رہے تھے کہ انہیں ایک لاغر اور زخمی کتا نظر آیا جو بھوک سے مر رہا تھا حضرت جنید نے اپنے سفر کی خوراک میں سے آدھی اسے کھلا دی اور وہ اٹھ بیٹھا سنا ہے کہ حضرت جنید وہاں سے جاتے وقت رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کون جانتا ہے کہ ہم دونوں میں سے اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے اس لیے کہ کتا بوجود اپنی تمام بدنامی کے جب مر جائے گا تو اس کو دو میں نہ لے جائیں گے جوتا اور پاؤں زمانے کی گردش اور دنوں کی سختی سے میں کبھی دل شکستہ اور رنجیدہ نہیں ہوا مگر ایک بار ضرور ملال ہوا جب میرے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور نہ خریدنے کو جیب میں پیسہ تھا میں حیران و پریشان کوفے کی جامع مسجد میں جا نکلا دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہے بس میں نے اپنے پاؤں کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا اور ننگے پاؤں رہنا ہی غنیمت سمجھا نہ حلف بیٹا شیخ سعدی کہتے ہیں کہ شہر دیار بکر میں ایک بڈھے کا مہمان تھا جس کے پاس بے انتہا دولت تھی اس کے خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جس سے اس کو بہت محبت تھی ایک رات کہنے لگا کہ ساری عمر میری یہی ایک اولاد ہوئی اس جنگل میں ایک درخت ہے لوگ اپنی مرادیں مانگنے وہاں جاتے ہیں میں نے بہت سی طویل راتیں اس درخت کی جڑ میں بیٹھ کر خدا کے سامنے روتے ہوئے گزاری ہیں تب کہیں جا کر مجھے یہ فرزن نصیب ہوا میں نے سنا وہ لڑکا چپکے چپکے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اے کاش مجھے اس درخت کا علم ہوتا تاکہ میں وہاں جا کر دعا کرتا کہ اس بڈھے سے میری جان چھوٹے سونا چاندی ایک مسافر کسی بڑے ریگستان میں راستہ بھول گیا بدقسمتی سے کھانا بھی ختم ہو چکا تھا اور برداشت کی طاقت نہ رہی تھی ہاں کمر سے کچھ روپے بندھے ہوئے تھے جب ارد گرد پھر کر غریب نے کہیں راہ نہ پائی تو بے چینی سے جان دے دی کچھ عرصے بعد اس طرف سے کسی قافلے کا گزر ہوا تو دیکھا کہ مرنے والے کے سامنے روپوں کی ہمیانی رکھی ہے اور زمین پر لکھا ہے مال و دولت سے پیٹ نہیں بڑھتا سونے چاندی سے شلجم اچھے ہیں جس سے پیٹ تو بھر سکتا ہے بدبخت چند صوفی ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے ان میں سے ایک نے ایسے آدمی کی بدگوئی شروع کر دی جو وہاں موجود نہیں تھا حاضرین مجلس میں ایک مرد باصفا نے اس سے پوچھا کیوں دوست تو نے کبھی فرنگیوں سے جہاد کیا ہے اس نے جواب دیا میں نے تمام عمر اپنی چردیواری سے باہر قدم نہیں رکھا درویش باصفا نے کہا یارو میں نے ایسا بدبخت کوئی نہیں دیکھا کہ کافر تو اس کی لڑائی اور حملے سے بے فکر ہو کر امن اور چین کی بانسری بجائے اور مسلمان اس کی زبان کا شکار بنے نیک فطرت آدمی ایک شخص نہایت خوش خلق اور نیک سیرت تھا وہ بروں کو بھی بھلا کہا کرتا تھا کیونکہ اپنی نیک فطرت کی وجہ سے اس کی نظر ان کے عیبوں پر نہیں جاتی تھی جب اس نے دنیا فانی سے کوچ کیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ الحمدللہ مجھ پر کوئی سختی نہیں کی گئی کیونکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ سختی نہیں کی تھی خاموشی ایک عقلمند نوجوان دانوں کی محفل میں کبھی بیٹھا تو بحث و تقریر سے ہمیشہ الگ رہتا ایک دفعہ اس کے باپ نے کہا برخوردار تم دناؤں کی مجلس میں گونگوں کی طرح چپ چاپ کیوں بیٹھے رہتے ہو عقل مند عرض کی قبلہ اس اندیشے سے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ پوچھی جائے جس کا جواب نہ دے سکوں اور خواہ مخواہ شرمندگی حاصل ہو اصلی راز کسی بادشاہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب بیجا کہ ضرورت کے وقت آپ کی جماعت کا علاج معالجہ کیا کرے طبیب مدتوں مدینے میں حاضر رہا مگر کسی شخص نے اس سے علاج کے لیے رجوع نہ کیا حکیم نے یہ مسلسل بیکاری دیکھ کر آخر ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور جانتے ہیں کہ خاکسار اتنی مدت سے صرف آپ کے جاننے ساروں کی خدمت کے لیے حاضر ہے مگر اس عرصے میں میری طرف کسی نے بھی توجہ نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا قاعدہ ہے کہ جب تک بھوک غالب نہ ہو کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے اور ابھی پیٹ بھرتا نہیں کہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اس لیے آپ کی خدمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع کم ملتا ہے حکیم نے کہا بے شک تندرستی کا یہی اصل راز ہے جس کے ہوتے ہوئے میری حاضری بیکار ہے اس کے بعد حکیم نے ادا بجا لا کر وطن کی راہ لی جدا جدا فطرت ایک بادشاہ نے اپنا بیٹا ایک معلم کے سپرد کیا اور کہا کہ اس کی ایسی تربیت کر جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی کرتا ہے معلم نے کئی برس نہایت تندہی سے اس کی تربیت کی لیکن شہزادے پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ کورے کا کورا رہا اس دوران معلم کے بیٹے پڑھ لکھ کر اعلیٰ درجے کے عالم و فاضل بن گئے بادشاہ نے معلم سے باز پرس کی اور خشم آلود ہو کر کہا کہ تو نے وعدہ خلافی کی ہے اور شرط وفا نہیں بچا لایا معلم نے عرض کی جہاں پناہ میں نے شہزادے اور اپنے فرزندوں کی تربیت یکساں طور پر کی ہے لیکن اس کا کیا علاج کہ یہ انسان کی فطری صلاحیت جدا جدا ہے شہزادے میں فطری صلاحیت نہیں تھی اس لیے کچھ حاصل نہ کر سکا میری بچوں میں فطری صلاحیت تھی وہ کہیں سے کہیں جا پہنچے سونا چاندی پتھر سے نکلتا ہے لیکن ہر پتھر سے سونا چاندی نہیں نکلتا بیکار کسی لولے لنگڑے نے ایک کھن کھجورے کو مار ڈالا حالانکہ اس کے سینکڑوں پاؤں تھے مگر موت کے آگے سب بیکار ہو گئے موتی اور چند نے ایک عرب نے بسرے کے جوہریوں کو اپنی سرگزش سنائی کہ ایک بار جنگل میں ایسے وقت بٹھک گیا کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا اور سامنے موت نظر آ رہی تھی اتنے میں ایک تھیلی پر نظر پڑی میں اس خوشی کو نہیں بھول سکتا جو اسے دیکھ کر مجھے حاصل ہوئی میں نے سمجھا تھا کہ تھیلی میں بھنے ہوئے چننے ہیں لیکن جب کھول کر دیکھا تو اس میں چنوں کی جگہ موتی تھے اس وقت مجھے جو رنج ہوا وہ زندگی بھر نہیں بھولوں گا مردان خدا ایک شریر و نفس آدمی ایک درویش کے پاس گیا اور اس سے کچھ طلب کیا اتفاق سے اس وقت درویش بالکل خالی ہاتھ تھا اس نے سائل کی ضرورت پوری کرنے سے معذوری کا اظہار کیا اس پر بے شرف سائل غضبناک ہو گیا اور گلی میں جا کر درویش کو برا بلا کہنا شروع کر دیا مکار رہزن باز گندم نما جو فروش پیٹو غرض کوئی گالی ایسی نہیں تھی جو اس نے درویش کو نہ دی ہو نیک دل درویش کو اس کی دشنم ترازی کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ جو کچھ اس نے میرے بارے میں کہا ہے کسی ایسے آدمی کی جفا کو سننا چاہیے جو بے چینی کی وجہ سے نہ ہو سکے جب تو اپنے آپ کو خوشحال اور قوی دیکھے تو شکرانہ ضعیفوں کا بار برداشت کر چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ ایک پرسا کے لڑکے کو اپنے چاچا کے مرنے پر بہت سا مال و دولت ترکے میں ملا مال مفت دل بے رحم اس نے دونوں ہاتھوں سے یہ مال و دولت عیاشی و بدکاری میں اڑانا شروع کر دی میں نے ایک بار اسے نصیحت کی کہ اے بیٹے آمدنی زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے اس کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے اس نوجوان نے میری نصیحت کو دیوانے کی بڑھ سمجھا اور کہا کہ آج کی راحت کو چھوڑ کر کل کے غم میں دبلا ہونا محض حماقت ہے میں سمجھ گیا کہ بے وقوف آدمی پر کلام نرم نازک بے اثر ہے چنانچہ اس سے کنارہ کشی کر لی کچھ عرصے بعد وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا نوجوان نے تمام جائیداد عیاشی اور فضل خرچی میں برباد کر ڈالی ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج ہو گیا میں نے اسے پیون لگے کپڑے پہنے بھیک مانگتے دیکھا تو سخت غصہ آیا اور جی میں کہا کہ اس سے کہوں کہ کیوں میں تجھے اس دن سے ڈراتا نہ تھا پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اس حالت میں میری بات اس کے زخموں پر نمک چھڑکے گی اور اس کے دکھ میں مزید اضافہ ہوگا حضرت لقمان کی عالی ظرفی مشہور دانا حضرت لقمان سیاہ فام تھے وہ تن پرور اور نازک بدن نہیں تھے ایک دفعہ بوداد کے ایک امیر آدمی کا سیاہ فام غلام کے ہی بھاگ گیا اس آدمی نے غلطی سے لقمان کو اپنا بھاگا ہوا غلام سمجھ لیا اور انہیں اپنا مکان بنانے پر لگا دیا بیچارے دن بھر گارا اور اینٹیں ہوتے رہتے یہاں تک کہ ایک برس گزر گیا اور مکان بن کر تیار ہو گیا اتفاق سے انہی دنوں امیر آدمی کا بھاگا ہوا غلام بھی واپس آ گیا وہ سخت شرمندہ ہوا اور حضرت لقمان کے پاؤں پر گر پڑا کہ مجھے معاف کر دیجئے لقمان ہنس پڑے اور کہا اب معافی کا کیا فائدہ میں سال بھر خون جگر پیتا رہا ہوں اس کو ایک دم کیسے فراموش کر دوں لیکن خیر تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ تمہیں فائدہ پہنچا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا میرا بھی ایک غلام ہے بعض اوقات اس سے سخت کام لیتا ہوں آئندہ میں اس کو کبھی نہ ستاؤں گا کیونکہ مجھے سال بھر کی یہ مٹی اٹھانے کی مشقت ہمیشہ یاد رہے گی برا کلمہ میں نے ایک دوست سے کہا غالباً دناؤں نے خاموشی کو بولنے پر اس لیے ترجیح دی ہے کہ بات کرتے وقت کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکل جائے دوست نے کہا بھائی جان خواہ کتنا ہی اچھا کلام کرو حرف گیروں کی نظر تو اچھائی پر پڑتی ہی نہیں بوڑھا اور جوان دو خراسانی فقیر اکٹھے سفر کر رہے تھے ان میں سے ایک تو بوڑھا تھا جو دوسرے دن کھاتا اور دوسرا موٹا کڑے جوان جو دن میں تین بار کھاتا یہ دونوں اتفاقاً کسی شہر میں جاسوسی کے الزام میں پکڑے گئے اور حاکم کے حکم سے ان کو ایک کوٹلی میں بند کر کے دروازے کو اینٹوں سے بند کر دیا گیا دو ہفتے بعد معلوم ہوا کہ دونوں بے گناہ تھے اس پر حکم نے دروازہ توڑوا دیا مگر دیوار کھلنے پر لوگوں کو یہ واقعہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ موٹا جوان تو مرا پڑا تھا اور ضعیف بوڑھا ابھی تک زندہ سلامت تھا اتفاق سے ایک حکیم کا بھی ادھر سے گزر ہوا اس نے لوگوں کے تعجب میں دے کر کہا عزیزو تعجب تو جب ہوتا کہ بوڑھا مر جاتا اور جوان بچ جاتا جوان بہت کھانے والا تھا بھوک پیاس کیسے سہار سکتا تھا لچار مر گیا اور بوڑھا کم خور تھا اس نے اپنی عادت کے موافق صبر کیا جس سے اس کی جان بچ گئی